ابو اسحاق نے موسا بن عقبہ سے بیان کیا ان سے سالم بن ابی نظر نے کہ عبداللہ بن بن نبی رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبید اللہ کو لکھا تو میں نے وہ تحریر پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہاری کفار سے مٹ بھیڑ ہو تو صبر سے کام لو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تینتیس